بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی رسول ال اما بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سنائی جا رہی ہے اور کتاب سے سنائی جا رہی ہے کبھی ایک سنائی جاتی ہے کبھی کئی کئی سنائی جاتی ہیں کچھ تشریح ہو جاتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ صحیح طرح سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر بعمل بنائے اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے سچے رسول ہیں جو کچھ فرمایا کہ ایسا ہوا ویسے ہی ہوا اس کے خلاف نہیں ہوا اس وقت جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ اس وقت ایسا ہوگا آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے آپ نے جو فرمایا ویسے ہی ہوگا بہت سی چیزوں کی تاثیر کے بارے میں آپ علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا یہ ہے سائنس نے کہا یہ نہیں ہے کچھ دن کے بعد سائنس والوں کو ماننا پڑا کہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے بنایا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کی اطلاع دیا ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا تو جب بنانے والا بتا رہا ہے ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا تو اس کے خلاف ہم سوچتے ہی کیوں ہیں ایک گاڑی پہ بیٹھے نئی گاڑی پر کوئی لایا بیٹھ گیا میں بیٹھ جائیے میں نے کہا بیٹھ جاتا ہوں میری عادت ذرا ایسی ہے کہ روڈ خالی رہے تو تیز چلو دھیرے چلنا پسند نہیں کنٹرول میں ہو گاڑی روڈ خالی ہے تو پھر دھیرے دھیرے کیا چلتے ہو تیز چلو تو گاڑی چلا ہی نہیں رہے تھے تیز تو میں نے کہا بھائی کیوں نہیں چلا رہے ہو آپ کو تو چلانا آتی ہے مگر اصل میں نئی گاڑی ہے اور جب نئی گاڑی لی جاتی ہے تو ریسٹرکشن ہوتا ہے کہ اتنی رفتار سے زیادہ نہیں چلا سکتے کم از کم اتنے کلومیٹر چل جائے گی تو رفتار بڑھا سکتے ہو گاڑی خرید کے لائے گاڑی کے پیسے دیے ڈیلیوری لے لیا گاڑی ہماری ہو گئی کسی دوسرے کی نہیں ہے کمپنی کوئی دعوی نہیں کر سکتی اس کو کسی کا حق نہیں لگتا لیکن مجبور ہیں سب کے باوجود کہ گاڑی بنانے والا جیسے بتائے ویسے چلاؤ تو اللہ ہے اللہ نے ہمیں زندگی دیا ہے یہ ادھار ہے اگر وہ کہے جیسے کہوں ویسے کرو اس میں کیا حرج کی بات یہ کوئی موٹی بات ایسی موٹی بات ہے سمجھانے کے لیے کوئی تقریر کی ضرورت تھوڑا ہی ہے یہ تو بہت موٹی بات ہے رات دن دنیا میں ہو رہا ہے رات دن دنیا میں ہو رہا بہت سی مثالیں ہیں اس کے بعد بھی ہماری سمجھ میں نہ آئے تو میرا ڈھائی سال والا پوتا مجھ سے چار دن پہلے پھر پوچھتا ہے کیا آپ نے بیان کیا کیا عقل پہ پتھر پڑ گیا ہم نے کہا ہاں بیٹا کیا تو تھا تو جب سمجھ میں نہ آئے کسی کے تو کیا جائے اس کی عقل ماری گئی ہے اور اپنی بربادی کا خود سامان کر رہا ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف عمل کرے گا اس کا نقصان دنیا اور آخرت کا ہر جگہ ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کی قبر میں بھی نقصان ہوگا پلسرات میں بھی نقصان ہوگا حشر کے میدان میں بھی نقصان ہوگا اس کی جنت لڑ جائے گی کتنا بڑا نقصان ہے آپ علیہ السلاۃ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا ہمارا محسن نہیں ہمدرد نہیں بے غرض بے لوس کچھ نہیں چاہیے تم سے ایسی ہمدردی جتانے والا دنیا میں نے کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا ان کی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کہا جائے اچھا غیروں کو سمجھ میں نہ آئے تو بھائی تو غیر ہیں اپنوں کو سمجھ میں نہ آئے تو کیا کہا جائے کہ اپنے نہیں ہوں گے یا کسی بات کا دھوکہ لگا ہوگا اپنے ہوں گے دھوکہ لگ گیا ہوگا علم نہ ہوگا کہ ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ اتنا علم کہ سب سیکھ جاؤ یہ ہم نہیں کہتے بلکہ وہ سیکھ جاؤ جو کرتے ہو اس کا علم حاصل کر لو تو اس لیے مسلسل یہ کتاب حج کے بعد سے سنائی جا رہی ہے دوسرا بیان بہت کم ہو رہا ہے ہاں اس کی تشریح میں کچھ کہا جا رہا ہے کتاب کے پینتیس نمبر صفحے پر چونتیس نمبر صفحے پر میں ابھی تک پہنچا ہوں جبکہ کتاب دو سو اٹھاسی صفحے کی ہے اور اس میں حضور پاک علیہ السلاۃ السلام کی احادیث سینتالیس صفحے تک بیان کی گئی ہے جس میں ابھی ہم چونتیسویں صفحے تک پہنچے ہیں جتنی باتیں کہی گئی تھی پچھلے دنوں میں وہ سب عمل کی ہے عمل کیا ہوگا قلب بدلے گا زندگی بدلے گی <clears throat> نہ کیا ہو تو کم سے کم توبہ کر لیں کہ آپ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اس لیے آپ سنیے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا اسے موٹے موٹے حرفوں میں لکھنا چاہیے اور اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں اور اپنے حال میں جہاں آپ کی سٹنگ ہے وہاں لگا دینا چاہیے اور حدیث نقل کرنا چاہیے کہ اللہ کے سچے رسول کی حدیث جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا اس کا دوسرا مطلب جو بدلہ لیتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اس کا کیا حشر ہوگا جو ہوگا ہوگا گھر میں بھی بدلے کا ماحول بنتا ہے گھر میں بھی بدلے کا ماحول بنتا ہے بیوی کو کچھ کہہ دیا بیوی نے کچھ کہہ دیا ساس نے کچھ کہہ دیا بہو نے کچھ کہہ دیا تو یہاں بھی بدلے کا ماحول بنتا ہے اور جہاں رہیں گے وہاں بدلے کا ماحول بنے گا اس لیے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہو جائے وہ نہیں ہوگا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا کبھی تھوڑا سا ہو جائے گا بہت سا نہیں ہوگا کبھی بہت سا نہیں ہوگا تھوڑا سا نہیں ہوگا ہماری ہر چاہت پوری ہو جائے یہ نہیں ہوگی اس کے لیے مرنا پڑے گا جنت میں جانا پڑے گا دنیا میں اللہ سے ڈر کر دنیا میں اللہ سے ڈر کر اس لیے کہ جو ڈرتا ہے وہی وہ کام چھوڑتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جو نہیں ڈرتا جو نہیں ڈرتا وہ تو جو چاہے وہ کرتا ہے دیکھ بھائی ہاں، آنا چاہتا ہے لگتا ہے اور ڈرنے کا مسئلہ بہت جگہ ہے کہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے یہ تو ایک حدیث ہم نے آپ کو سنایا ایک صفت بیان کی گئی کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا تو ایسے ہی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا اور جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا ڈرنا چاہیے جملہ بھی یاد رکھیں آپ تو مومن اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے مومن ضرور اللہ سے ڈرتا ہے ضرور ڈرتا ہے لیکن اندر ایک طرح کا جذبہ ایسا ہوتا ہے بدلہ لینے کا بھی اور اللہ نے جہاں منع کیا ہے نہ کرو اس کے کرنے کا بھی ایک ایسا جذبہ بن جاتا ہے کہ اس جذبات کا وہ شکار ہو جاتا ہے اگر ایمان باقی ہے تو پھر ڈرنے لگے گا پھر کیا کہے گا ارے ارے تو نڈر کہاں ہوا ہے یہ تھوڑی دیر کے نڈر ہوا تھا وہ کچھ جذبات بنے نفس نے ایسے بنائے کچھ شیطان نے ماحول بنایا کچھ معاشرے میں ایسی باتیں پیش آ گئی جس سے متاثر ہو کر ڈرنا ڈرنا چھوڑ دیا اس نے اور کچھ کر بیٹھا تو اگر ایمان باقی ہے تو پھر ڈرے گا کہ اب کیا ہوگا کیا کہے گا کافر نہیں بولے گا اب کیا ہوگا کافر کیا گا آج جیو جو جینے کا کل کیا ہوتا ہے کس کو پتا اور مومن اس لیے ڈرتا ہے کہ اسے کل کی فکر رہتی ہے ابھی تو میں نے ایسا غلط کر لیا میرا کل کیا ہوگا بھائی کچھ بھی ہوگا نہیں نہیں کیسے کچھ ہوگا کچھ بھی کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ فرشتے بیٹھے ہیں انہوں نے لکھ لیا ہے اللہ خود گواہ ہے اللہ جانتا ہے جب حساب دن کا حساب کتاب کا دن ہوگا اس دن کیا ہوگا حالانکہ ابھی حساب کتاب کیا ابھی تو جوان تھا جوان ہے پچیس سال کا اس کے مقدر میں اس کی زندگی اسی سال کی لکھی ہے تو یہ تو ابھی بہت دنوں کے بعد مرے گا لیکن ڈرے گا یہ کہے گا نہیں نہیں ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے کون سا دن جس دن حساب کتاب ہوگا اس لیے مومن ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ فتوا دینے لگے کہ وہ جو نہیں ڈر رہا وہ کافر ہوگا نہیں نہیں ایسا نہیں کرتے وقت نہیں ڈرا کوئی کام کرتے وقت نہیں ڈرا جذبات کا شکار ہوا نفس کا شکار ہوا شیطان کا شکار ہوا ماحول کا شکار ہوا ہاں؟ کسی کی بیوی نے بہت بھڑکایا تم ہر دم چپ رہتے ہو کبھی تو کچھ بولو آج ایسی ایسی بات کا کیا تم مرد ہو کیسے ہو تم کو غیرت نہیں تو اس کو غصہ آ گیا کہ جب اتنی غیرت دلاتی تو جا کے پھر جھاگ کے ڈالنا غصہ کرنے لگا بھابھی پر کیا تمہارا دماغ خراب ہوا اب بدلا لیا اس نے تو لیا کیسے لیا وہاں آگ لگائی گئی دل کے اندر کہ جاؤ تو لے لیا تو اب بیٹھ کے سوچنے لگا یار نہیں بولنا چاہیے تو بھابھی ہے بھائی کوئی پتا چلے گا وہ کیا بولے گا اور حدیث ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے بدلہ نہیں لیتا ابھی حدیث اسے ڈرانا شروع کرتی ہے تو ڈرا نا یہ ڈرا مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جو کبھی نہ ڈرے لیکن اگر اس کی عادت بنا لے کہ ہر موقع پر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ کر کرے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بتایا غلط بتایا یہ یعنی نہیں اس مراد صحیح غلط سے کیا کہ اس عمل کو صحیح پسندیدہ بتایا یا اس عمل کو غلط بتایا کہ مت کرو اللہ ناراض ہوگا بس تھوڑی سی سوچ آ جائے تو بس ٹھیک ہے پھر کیا پھر تو اس کا کام ہی بن جائے اس لیے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اس لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کسی سے بدلا کسی سے نہیں لیا کسی نے کچھ بھی کہا سب برداشت کیا بلکہ اس کے بدلے میں بھلائی کیا بھلائی کیا واقعات تو بہت سارے بھرے پڑے بدلہ کیا لیتے آپ علیہ السلام السلام بلکہ بدلہ لینے میں جو شخص اس کا اہل تھا کہ اسے مارا جائے اس سے چھین لیا جائے تو پیار سے بات کیا اور عطا کر دیا کھا کر کھا کر پتھر پھول برسائے آپ علیہ چلا السلام نے تو پتھر پتھر کھایا مار کھایا اور پھول برسایا کھا کے گالیاں دی دعائیں گالیاں سنا تو دعائیں دیا تو ہم ان کی انہی کے تو ماننے والے ہیں تو یہ پیش آئے گا روز پیش آئے گا ہر وقت پیش آئے گا کبھی کچھ بھی ہوگا کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے نبی نے کیا کیا علیہ السلام بس جو ہمارے نبی نے کیا وہ کریں گے نفس اندر ہے وہ کہے گا نہیں نہیں ہم کیا کب تک برداشت کریں گے نہیں ہم برداشت ہی کریں گے اور اس کا موقع جتنا جس کا لیول ایمانی سطح جتنی بڑی رہتی ہے اتنا ہی سخت آتا ہے اتنا ہی سخت آتا ہے جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا دین میں اس کو ایسے مقابلہ زیادہ آئے گا نفس کہے گا ابھی دیکھو اس میں کہاں تک برداشت کرے یہ کیا کھلی غلطی نہیں کر رہا ہے کیا اب یعنی اب بھی نہ بولوں تو پھر اسے نبی کی یاد آ جائے کہ میرے نبی بولے تھے یا نہیں بولے تھے تو جب نبی کو یاد رکھے گا سچی بات ہے جو نبی کو یاد رکھے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا ہر عمل میں اس لیے ہم آگے تھوڑی سی اور کچھ حدیث سنائے مفہوم تو بہت لمبا ہے ابھی تو بہت سی باتیں آ رہی ہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کچھ حدیث ہی پڑھ لیں اس لیے ہم بھی یہ طے کر لیں کہ ہمیں کوئی ستاتا ہے کوئی ڈراتا ہے کوئی برا بھلا کہتا ہے کوئی چھینتا ہے تو ہم اسے بدلہ نہیں لیں گے نہیں لیں گے اس وقت ہم یہ سوچیں گے ہر عمل میں سے ہمارے نبی نے کیا کیا نہیں معلوم اس وقت خاموش رہیں گے ہم پھر جا کے پوچھیں گے نبی علیہ السلام السلام نے کیا کیا تو پھر جو پتہ چلے گا تو کر لیں گے بندے کے لیے دنیا میں اللہ کا سخت ترین عذاب غیر مقصوم کا طلب کرنا ہے جو مقدر میں نہیں ہے بندے کے لیے دنیا میں اللہ کا سخت ترین عذاب جو مقدر میں نہیں اس کا طلب کرنا ہے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے سب ہم ہی کو مل جائے اور مقدر میں نہیں ہے اور ملتا نہیں تو مانتا نہیں کہتا نہیں لے کے رہیں گے ارے ملے گا ہی نہیں تو لے کے کیسے رہے گا تو یہ سب جو ایسی چیزیں اس کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے پھر وہی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قصی کا مفہوم ایک عالم نے سنایا کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہے اگر میری چاہت پہ تو راضی نہیں رہے گا تو تیری چاہت پوری کرنے میں تجھے تھکا دوں گا اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں تو یہ جو غیر مقصوم لکھا ہے نا کہ یہ تھکائے گا مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو چلنا آگے بہت بڑی دنیا ہے اس میں تھک رہا ہے اسے ساری دنیا تھک رہی ہے ہم آپ سب تھک رہے ہیں اللہ ہمیں ایسی تھکن سے بچائے جہاں ناراضگی کے ساتھ جس کا نام عذاب رکھا گیا ہے ہاں۔ بس یہ مل جاتی تو اچھا تھا یہ بھی یہ بھی مل جاتی تو اچھا تھا ابھی تو اتنی اچھی زمین آئی ہے سونا ہے مل جاتی تو اچھا تھا وہ مل گئی تو یہ بھی مل جاتی تو اچھا تھا گھر مل گیا بڑا کتنا بیڈ روم چاہیے تھا کہا چار بیڈ روم اچھا کیوں بھائی تم کو چار چاہیے تھا تمہارے تو دو ہی بیٹے ہیں نہیں نہیں دو رہے گا تو اور کیا ہے کبھی مہمان آ جائیں گے تو ایک تو میرا ہے تو ہو گیا اللہ نے دے دیا بولے اب کیا سال بھی نہیں گزرا بولے یار وہ بلڈنگ بن رہی ہے نا ذرا اس میں ذرا بڑے بڑے روم ہیں چلو اچھا، وہ بھی مل گیا تو یہ چاہت پوری کرنے میں اب آگے جو مقدر میں نہیں ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور عذاب عذاب کا مطلب تھکتا ہے رات دن عذاب ہی تو ہے نہ کھانا وقت پر نہ سونا وقت پر ایک صاحب کے پاس گیا جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے اور بہت کروڑوں روپے ٹیکس میں بھرتے ہیں تو میں اکثر ان کے پاس جاتا ہوں تو چندے والا آدمی دھندے والا آدمی تو اپنے دھندے اور چندے کی ایسی ترتیب بناتا تھا کہ کھانا اکثر گھر پہ ہو نماز اپنی مسجد میں ہو جائے کھانا اپنے گھر پر ہو جائے کریلا پندرہ منٹ کا ہو جائے اور اس کے بعد چائے کی عادت نہیں پیئیں گے پیئیں گے نہیں پیئیں گے نہیں پیئیں گے تو پھر بمبئی کا رخ کرتے تھے سبب سے اور جب وہاں پہنچتے تو ان کا جن کا ذکر کرتا گھڑی میں ساڑھے چار ہوتا پونے پانچ ہوتا تو ان کو دیکھتا ہوں دم ٹینشن میں رہتے کبھی یہ فون اٹھاتے کبھی وہ فون اٹھاتے موبائل کا زمانہ نہیں تھا اس کو بولتے نہیں تھے دوسری گھنٹی بجتی میں ان کو پیار سے پوچھتا ہوں کھانا کھایا ارے کہاں شکیل بھائی کھانا کہاں نصیب میں کما کیا فائدہ ہے یہ تو بتاؤ کیا فائدہ ہے کما کے تمہارے جب تمہارے مقدر میں کھانا نہیں ہے تو ہم لوگ تبلیغی آدمی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم ملاقات کرتے ہیں جس شہر میں زندگی اسی میں گزری کبھی یو پی کبھی ساؤتھ کبھی ہریانہ کبھی پنجاب کبھی دلی کبھی مہاراشٹر گھومتے ہی زندگی گھومنے میں گزری اب ہم کہاں تک سب کا پتہ یاد رکھیں کب گئے کہاں گئے کون سے محلے میں گئے اب باہر کی دنیا میں بھی آئے گئے لیکن ہمیں یاد ہے کہ ایک جگہ ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں جن کے بارے میں لوگوں نے اس زمانے میں کہا یہ پچیس سال سے زیادہ پرانی بات ہوگی شاید تیس سال کی پرانی ہو تو لوگوں نے بتایا بہت بڑا رئیس ہے بہت بڑا رئیس ہے ہم نے کہا کھانے والے کتنے ہیں تو کہا چار کتنے چار تو ہم نے کہا چار کا خرچہ نکل جاتا ہے تو نے کہا میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا رہی آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں نہیں میں نے کہا ذرا بایو ڈاٹا پورا رہے تو بات کا ڈھنگ ہوگا نا کیسے آدمی سے بات کر رہے ہیں تو بولے اگر ایک ہزار آدمی کو بھی روز کھلائے تو اس کا کھانا ختم ہونے کا نہیں اتنا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں چار آدمی کا کھانا مہینے کا پہننے کا بھی اتنا ہے اور آپ کیسے جماعت والے آئے ایسے ایسے سوال کریں ذرا بتا تو دو تو خیر گئے بیٹھے بات چیت کیا تو نہ کمائے تو وہ بھی کھائے اور اس کی ایک نسل اگر پینسٹھ ستر سال ہے تو بھی کھائے اتنے اتنا مال ہے اس کے پاس تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کچھ ٹارگٹ بنایا کہ کتنا ہو جائے تو آپ دین کی محنت کریں گے مسلمان آدمی تھے تو کہنے لگا گھر کا خرچہ نکل جائے تو ایک دھندا ایسا ہو جس سے گھر کا خرچہ نکل جائے تو میں دین کا کام کروں گا تو عذاب نہیں تو اور کیا ہے بتائیے یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے اتنی فراغت دیا اتنی فراغت دیا کہ دنیا کی محنت اب کچھ نہ کرے تو بیٹھ کر کھا لے ہم نہیں کہتے نہیں کرنا چاہیے کرو نا لیکن ایڈجسٹمنٹ ایسا کرو کہ جو چھوڑ کر جانے والے ہو وہاں کتنا اور جہاں جا کر رہنا ہے وہاں کا کتنا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہاں کہہ رہے ہیں چھوڑ دو تو اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر راضی نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی تھکے گا جو مقدر کی نہیں ہوگی اس کی کوشش کرتے کرتے مر جائے گا ملے گی بھی نہیں تو اس وقت ہم نے ابھی آپ کو دو حدیث سنایا ایک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا اور دوسری یہ سنایا بدلا نہیں لینے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہماری رائے کے خلاف کوئی رائے ہوتی ہے تو ہماری پلاننگ میں اسے گرانا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ بہت بڑا بدلا ہے یہ زیادہ جتنا حق نکلتا تھا اتنا نہیں اس سے بہت زیادہ بدلے کی تو گنجائش بھی رکھا ہے اللہ نے شریعت میں کہ اگر تمہاری طبیعت نہیں مانتی تم کو بدلہ لیے بغیر چین ہی نہیں ہے تو میرے نبی کی سنت تو نہیں ہے مگر تمہاری تمہارے جذبات کی رعایت رکھتے ہوئے اتنی اجازت دیتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جتنا کیا اتنا ہی کرو یہ تو قرآن میں ہے نا بھائی علماء ہے نا قرآن میں ہے نا یہ ہاں۔ کتنا اگر کسی نے تم کو ایک جھاپڑ مارا تو ایک ہی مارو جہاں مارا وہاں مارو جتنی تیز مارا اتنی تیز مارو ہمیں کا دیندار یہ نفس کتنے دھوکے اللہ ہمیں بچائے اور جب تک یہ نہیں کھلے گا جب تک راہ صحیح نہیں ہے ابھی جب تک راہ ہی غلط ہے ایسی راہ ایسی سمت میں جا رہا ہے وہ کہ منزل پہ نہیں پہنچے گا یہ کھل گیا اور پھر اسی پہ چلتا رہا تو اس سے بڑا تو کوئی بیوقوف نہیں اس لیے جو دینداروں کا دھوکہ بیان ہوا تھا اس کے پہلے فجر کے بعد فون آنے لگے لوگ ذکر کرنے لگے کہ یہ دینداروں کا دھوکہ تو بڑا عجیب بیان ہے کہ اب اسی کو کوئی ستاتا ہے تو کہتا نہیں بھائی ہم بدلہ نہیں دیں گے ہمیں تو ہم نے حدیث سنا ہے جو سو اللہ سے ڈرتا ہو بدلہ نہیں لیتا پڑوسی نے ستایا اس سے نہیں لیا کسی اور نے ستایا اس سے نہیں لیا لیکن ساتھ کے لوگ ہیں مشورے سے کام ہوتا ہے مستقل کئی دفعہ ہماری رائے کے خلاف آپ کی رائے آ گئی تو ہم نے کہا اب ہم بتائیں گے کسی کو پتا نہیں ساری ایسی چلے گی بے عزت ہو گئے ہو گیا سامنے والا یہ وقتی طور کی بے عزتی سامنے والی کی ہوئی ہمیشہ کی بے عزتی ہماری ہو گئی کیونکہ راس پاش ہوگا پتا چلے گا لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور جس نے دلیل کیا تھا اس کا بھی فاش ہوگا اسے جس نے برداشت کیا اسے ہمیشہ کی عزت ملے گی جس نے دلیل کیا اسے تھوڑی دیر کے نہیں ہمیشہ کی ذلت ملی تھوڑی دیر کی عزت کی کا نقشہ تھا اس کے بعد ذلت کا نقشہ ہے اس لیے میں آپ حضرات جو ہمارے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہاں پہنچ کر دیکھیے کہ بابا آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے احباب جو بیٹھتے ہیں وہ سمجھے یہ مجھ کو کہہ رہے ہیں مجھے ابھی ایک فون آیا بولے اس سے مجھے بڑا نفع ہوا میں آپ کا بیان سنتا ہوں اور یہ میں سمجھتا ہوں سب مجھ کو کہہ رہے ہیں آپ کی ملاقات میری نہیں لیکن اس نیت سے مجھے اتنا نفع ہو رہا ہے کہ بتا نہیں سکتا میری زندگی بدل گئی بتائیے کوئی دور بیٹھا مجھے جانتا نہیں لیکن اسی نیت سے سن رہا ہے کہ مجھ کو ہی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا میری زندگی بدل گئی اور جو میرے سامنے بیٹھ کے سنے وہ یہ کہے کہ اچھا تو وہ فلاں آدمی ایسا ہی کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا میں ایسا کرتا ہوں یہ بالکل اسی نمازی کی بات ہے پھر بہت سے لوگ نئے سمجھ میں آئے گی بات اور باتیں یاد کرنے سے بڑا فائدہ دہرانے سے ہوتا مجھے تو ہوتا ہے آپ کو ہو کہ نہ ہو کہ ہمارے امین بھائی نے کہا کہ میری مسجد میں ایک آدمی ایسی نماز پڑھتا تھا کہ جو ایک دفعہ کھڑا ہو جائے بازو میں دوبارہ جلدی اس کے بازو میں کھڑا نہیں ہوتا اس کی حالت ایسی نماز کی ہے کھل جائے گا ادھر کھل جائے گا پیر آگے کھینچا گیا پیچھے کرے گا جھکے گا چشمہ سیدھا ٹیڑھا کرے گا اور کپڑے سیدھے کرے گا داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا ٹوپی سیدھی کرے گا یعنی ہر وقت اس کو ڈسٹرب ہوگا بازو والوں کو اور رکو سجدہ کرے گا جیسے دنڈ بیٹھک کر رہا ہے ایسے لوگ بھی رکو سجدہ کرتے ہیں یہ جاتے ہیں اٹھتے ہیں تو ایسے ہاتھ ہلاتے ہیں لال صاحب یہ دوسری بیٹھک مارنے والے ہیں ہاں؟ ہر طرح کے لوگ ہیں نمازی مارے کون کس کو ٹوکے جس کو ٹوکو اس کو برا لگتا ہو کوئی کم ہے ہی نہیں ہر ایک پوچیلے ہے بمبئی کی زبان میں تو کون کم تو ہے نہیں تو اس لیے سنیں گے کیوں تمین بھائی نے کہا میں بھی بہت پریشان تھا کیسے سمجھاؤں کیا سمجھاؤں اس کا بیان میں سمجھاؤں گا تو سمجھیں گے ارے کیا تم بولتے ہو امین بھائی بیان میں سمجھائیں گے تو سمجھے گا تو روز سمجھا سمجھا کے سمجھو کو تھک گیا ہوں نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بولنے سمجھائیں گے تو سمجھیں گے ہاں؟ یہاں تو روز بیٹھے رہتے سمجھدار وہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ بابا کہاں کہاں کہہ رہے ہیں ہاں؟ بس یہ سمجھے ہم کو کہہ رہے ہیں تو بدل جائے گی زندگی کی توبہ کی توفیق ہوگی اور اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر تو راہ ہی غلط ہے پھر تو جو اپنی غمی نہ سمجھے اس سے زیادہ اور کیا ہوگی ڈیٹائی تو کہا کہ میں مجھے موقع ملا بیان کا تو میں بیٹھا تو اسے آج نماز بھی بیان کروں تو بولے آگے بیٹھا سن رہا تھا بولے ہر بیان ہی بیٹھتے اب آگے بیٹھا سن رہا تھا اور خوب بیان کیا میں نے نماز ایسی ہونی چاہیے کوئی بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے اور ایسا سیدھا نماز پڑھنا چاہیے صاحب ایسے ہوتے تھے جیسے چڑیا بیٹھ جائے تو پتہ نہ چلے ڈنڈا جیسے لگتا ہے لکڑی گاڑ دیا ہے ہلتے تک نہیں تھے اور بولے سارے فضائل میں جتنا پڑھا تھا سب سنا دیا اور یہ بھی سنایا کہ بعض لوگ تو ایسی کہ پوری نماز میں ہلتے ہی رہتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پڑوس والا تنگ آ جاتا ہے امین بھائی نے کہا مجھے اطمینان ہوا کہ بیان تو غور سے سنا ہے اٹھنے کے بعد توبہ کرے گا تو کہنے جب میں کھڑا ہوا تو مجھ سے کہنے لگا ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں اس نے یہ کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسی نماز پڑھا اچھا کیا آپ نے بیان کیا تو اگر ہمارے پاس بھی سمجھدار ایسے ہی کر رہے ہوں کہ اچھا کیا کہ آپ نے کہا کہ ایک دل کا نفس کا چور یہ ہے بدلے کا کہ ایسا بدلہ کہ میری رائے کے خلاف ہے تو میں بتاؤں گا تم کو اور پھر ایسی سازش چلنا کہ وہ ذلیل ہو اللہ کی قسم شریعت سے ہٹ کر نہ کوئی عزت پایا ہے نہ پائے گا اور یہ جو سازشیں ہیں یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے کسی مسلمان کو ذلیل کر دینا بے عزت کر دینا اس کے مقام کو گھٹا دینا اتنی ناپسند ہے کہ پسند کو سمجھو تو ناپسند سمجھ میں آ جائے گی پچھلی دفعہ ایک بات کہا تھا کچھ ناپسند باتیں کوئی بیان کیا تھا اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن پسند کو سمجھو تو ناپسند سمجھ میں آ جائے گی ارے بھائی ایک آدمی ہاں, ہاں، ایک آدمی کو ایک آدمی دعا اٹھا ہاتھ اٹھا کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فلاں کو کامل توبہ کامل ہدایت کامل آفیت دے دیجئے جس کے لیے کہہ رہا اسے پتا نہیں لیکن جس سے کہہ رہا اسے پتا ہے اللہ فرشتہ فوراً بھیجتا ہے ہاں؟ فوراً فرشتہ کہتا ہے اے اللہ یہ اس کے حق میں بھی قبول کر لیجئے تو یہ کتنا پسند ہے اللہ کو نہ اس کا بنا سکتا ہے یہ آدمی دعا کے ذریعے نہ بگاڑ سکتا ہے کیوں دعا کے ذریعے اگر سب بن ہی جاتا ہے ایسا تو تو سب کوئی بگڑا نظر ہی نہیں آتا دعا تو ہوگی لیکن جس کے لیے کیا جائے اسے کیا کرنا چاہیے یہ بھی شرط ہے میں روز کہوں کہ مفتی عبد الرحمان صاحب کو ایک چاند سا جیسا بیٹا دے دیجیے اور آپ سب آمین کیجیے کہیے اور پانچوں نماز میں کہوں فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور امام صاحب جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اس میں بھی کہوں مفتی عبد الرحمان صاحب کو چاند سا جیسا بیٹا دے دیجئے تو یہ نکاح نہ کریں تو ہو جائے گا تو جب ہم کہیں گے فلاں کے حق میں تو فلاں کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا لیکن وہ تو اس کے بعد کی بات ہے اللہ کو یہ بات اتنی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے بندے کی خیر خواہی چاہتا ہے لہذا فرشتہ بیچتا ہے کہ اس کی خیر خواہ میں تجھے بیچتا ہوں اور تو اس کی خیر خواہی چاہ یعنی ایک گناہ کرنے والا کسی کی خیر خواہی چاہتا ہے اللہ معصوم فرشتے کو بھیج کے کہتا ہے تو اس کی خیر خواہی چاہ اور اللہ جو کہتا ہے چاہ تو اس کا مطلب اللہ کی طرف سے دینے کا فیصلہ ہوا ہے میرے دوستوں چالوں سے کسی کی عزت کو گھٹاؤ مت باتوں سے کسی کی عزت گھٹاؤ مت غیبت اور بہتان سے بھی عزت گھٹائی جاتی ہے یہ بہت بڑا آلہ ہے کسی کی غیبت کسی کی عزت کو گھٹانے کا اس لیے ہم سب مل کر توبہ کریں اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیسا ہے ظاہری باتوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھاتا لوگ تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ کھا جاتے ہیں بدلہ نہ لینے کا ایک ایسا مزاج بنا لیں جو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا یہ ایسی سنت کہ بدلہ لیا ہی نہیں کسی سے اس لیے ہم بہت سمجھتے ہیں سنت سنت میاں ابھی تو ہم جانتے بھی نہیں کتنی سنتیں ہیں ناز ہم کرتے ہیں ہم سنت پر عمل کرتے ہیں اللہ ہمیں ہر وقت کا متبع پابند ظاہر اور باطن میں اتباع سنت کا پابند بنائے موقع دیکھ دیکھ کر نہیں ہر وقت ہر لمحے کا ظاہر اور باطن کا معاملات کا معاشرت کا جلوت کا خلوت کا جہاں بھی ہو اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور راضی ہو جائے فرائض و واجبات کا اہتمام ہو اور اتباع سنت کی زندگی ڈھل رہی ہو گزر رہی ہو انشاءاللہ وہ ملے گا جس کا وعدہ ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے سبحان اللہ و سبحانک اللہم و موب حمدی لا الہ الا ہے اللہ و فروخت